ایوب اور عبید اللہ دونوں نے نافع سے انہوں نے صفیہ بنت ابی عبید سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور اہلیہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یعنی لئیس بن سعد عبداللہ بن دینار اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو اڑتیس